السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 1328 انسان کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو تمام کا تمام بدن اس کا گل سڑ جاتا ہے مگر شہید کا بدن ویسا ہی رہتا ہے اس کا کفن بھی ویسا ہی رہتا ہے اس میں سے خوشبو بھی آتی ہے اس کے بارے میں صحیح حدیث سن لیجئے صحیح حدیث میں ہے کہ ابن آدم تمام کا تمام گل سڑ جاتا ہے لیکن ریڑھ کی ہڈی کسی کی بھی نہیں سڑتی اسی سے پیدا کیا گیا ہے اور اسی سے ترکیب دیا گیا ہے ریڑھ کی ہڈی کو اللہ تعالی محفوظ رکھتے ہیں یہ حدیث تفسیر ابن کثیر جلد چار صفحہ تین سو چودہ کے اوپر محفوظ سے وہاں سے میں نے لی ہے اس لیے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ریڑھ کی ہڈی کی خصوصیت ہے وہ کسی کی بھی نہیں سڑتی حدیث شریف میں آتا ہے کہ اسی سے انسان کو پیدا کیا گیا اور اسی سے ترکیب دیا گیا اس کے لیے ان چیزوں کا بھی آدمی کو علم رہنا چاہیے اب پڑھیے ایک حدیث اور سن لیجیے عبداللہ بن مسعود کی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے مسلمان بندہ اے اللہ کے بندے جب تم پڑھو میرے ساتھ سبحان اللہ والحمد لله ولا اللہ والله اکبر تبارک اللہ پڑھتا ہے تو ان کلمات کو فرشتہ اپنے پر تلے لے کر آسمان پر چڑھ جاتا ہے فرشتوں کے جس مجمے کے پاس سے بھی گزرتا ہے وہ مجمع ان کلمات کے کہنے والے کے لیے استغفار کرتا ہے یہاں تک کہ رب العالمین عز و جل کے سامنے یہ کلمات پیش کیے جاتے ہیں پھر آپ نے تلاوت فرمائی ای آیت الکلم الطیب طیب الصالح یہ حدیث بھی تفسیر ابن کثیر جلد چار صفحہ تین سو چودہ پر ہے اس لیے یہ کلمات جو ہے اس کی بہت اہمیت ہے پھر سے ایک مردہ پڑھ لیجئے نمبر ایک سبحان اللہ نمبر دو والحمد للہ نمبر تین ولا الہ الا اللہ نمبر چار واللہ اکبر نمبر پانچ تبارک اللہ دیکھیے میں نے پڑھا اب یہ فرشتہ لے کے جا رہا ہے جن فرشتے کے پاس سے بھی گزرے گا وہ سب میرے لیے دعائیں مغفرت کریں گے اسی طریقے سے پھر اللہ کے سامنے پیش بھی کیا جائے گا کہ فلاں یونس نے پڑھا ہے یہ اللہ کے سامنے کہا جائے گا تو آپ دھیان سے اسے پڑھیے اور یہ حدیثیں یاد رکھیے حدیثوں کے حوالے بھی یاد رکھیے کہ کہاں سے یہ حدیث میں نے کہی ہے اللہ تعالی ہمارے اس پڑھنے کو قبول فرمائے اور ریڑھ کے ہڈی کے بارے میں بھی یاد رکھیے کہ وہ کبھی نہیں سڑتی ہاں اسی سے انسان کو پیدا کیا گیا اور اسی سے انسان کو ترکیب دی گئی ہے اللہ جل جلال المن ہم سب کے پڑھنے پڑھانے کو قبول فرمائے آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دعوانا الحمد العالمین